ابو سفیان حمیری سعید بن یاہجہ بن مہدی نے بیان کیا ان سے عوف نے ان سے محمد نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ابو سفیان حمیری اکثر اس حدیث کو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے موقوفاً ذکر کرتے تھے کہ جہنم سے پوچھا جائے گا تو بھر بھی گئی وہ کہے گی کہ کچھ اور بھی ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قدم اس پر رکھے گا اور کہے گی کہ بس بس صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو انچاس